رسول الله وما بعد قال أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آذى الله مالا فسلط على حد باب کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کو ذاتی طور پہ ایک خوشی اور فرحت محسوس ہونی چاہیے اور پھر علم ایک ایسی چیز ہے جس پر رشک کیا جا سکتا یہ جو حدیث ذکر ہوئی ہے اس کی صنعت کا مدار سفیان سوری ہیں رحمہ اللہ اور یہاں ان کے شیخ اسماعیل بن نبی خالد اور آگے جو جملہ ہے غیر ما حدثنا الظہری اس سے مراد یہ ہے کہ سفیان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسماعیل نے یہ حدیث سنائی زہری سے مختلف یعنی جس طرح زہری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اس سے اسماعیل کی روایت ذرا مختلف ہے مفہوم ایک ہی ہے لیکن الفاظ میں تھوڑا اختلاف ہے اور اسی امانت کو یہاں سفیان سوری نے ادا کیا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ حدیث میرے پاس دو مشائق سے ہے ایک اسماعیل اور دوسرے امام زہری رحمہ اللہ اور دونوں کے الفاظ میں کچھ اختلاف ہے لیکن معنی ایک ہی اور اس کے راوی جناب عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حسد اللہ فسنت ہے حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں دو چیزوں میں حسد کیا جا سکتا ہے رجل آتا اللہ علی فی الحق ایک تو اس شخص پر جس کو اللہ رب العزت نے بہت مال سے نوازا ہو اور اس مال کو مسلط کر دیا جائے ان لوگوں پر جو حق کی راہ میں اسے خرچ کرنے والے اس مال کو اتنا خرچ کرنے والے ہیں کہ خرچ کر کر کے اس کو ہلاک کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں تو اس انسان پر رشک کیا جا سکتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا مال مل جائے اور میں بھی اس کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور دوسرا آتا الحکم وہ شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے علم سے نوازا اور قرآن حدیث سے اس کے سینے کو بھر دیا وہ یکدی بہا وہ اس کتاب و سنت سے فیصلے بھی کرتا ہے اور لوگوں کو تعلیم بھی دیتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا ملکہ اور شہرت عطا فرمائی ہے تو اس پر بھی حسد کیا جا سکتا ہے کہ کاش مجھے بھی اتنا علم مل جائے اور میں بھی اس طرح لوگوں کو تعلیم دوں اور اپنی زندگی جو ہے وہ تعلیم و تعلم میں بسر کر دوں اس سے اس امام بخاری رحمہ اللہ کا ان علم پر رشک کرنا اتنی یہ افضل اور اعلیٰ شے ہے اور اتنی بابرکت چیز ہے کہ اس پر رشک کرنا چاہیے البتہ اشکال یہاں پر یہ ہے کہ حدیث میں حسد کا لفظ ہے لا حسد اللہ فسنت ہے کہ حسد جائز نہیں صرف دو چیزوں میں جائز حالانکہ حسد تو ایک مضموم شے ہے حسد کو قابل تعریف چیز نہیں ہے حسد کا معنی کیا ہے حسد تمنی زوال نعمہ من غیر کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دی ہے آپ کی تمنا یہ ہو کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے زائل ہو جائے یہ حسد ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو کسی نعمت سے نوازا اور آپ اس پر جلتے ہیں کڑتے ہیں حسد میں مبتلا ہیں اور آپ کی یہ خواہش ہے اور یہ تمنا ہے کہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے مجھے مل جائے خواہ یہ نیت نہ بھی ہو لیکن دوسرے بندے سے چھن جانے کی نیت ہو یہ حسد ہے یہ تو انتہائی قابل مذمت سے کسی کی نعمت پر اگر آپ جلیں گے یہ تقسیم کس کی ہے اللہ رب العزت کی تو یہ جلنا اور کڑنا کس کے فیصلے پر اللہ تعالیٰ کی یہ کیسے ایک ممدوح اور قابل تعریف چیز اس سکتی اور آپ کا یہ کہنا کہ اس سے نعمت چھن جائے یعنی آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں جو اس کی عطا ہے فلاں شخص کے لیے اس کے پاس نہ رہے اللہ کی تقدیر کو اور اس کے فیصلے کو آپ بدلنا چاہتے ہیں اس لیے حسد کسی پہلو بھی قابل تعریف نہیں ہو سکتا اب یہاں نبی علیہ السلام نے حسد کا لفظ استعمال کیا ہے یہ استعمال مجازی ہے حسد یہاں پر اپنے مجازی معنی میں حقیقی معنی جو ہے وہ وہی ہے کسی کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا کہ نعمت اس سے چھن جائے مجھے ملے یا نہ ملے اگر مجھے مل جائے بہت اچھا ہے نہ ملے تو کم از کم وہ میرے برابر آ جائے گا اسے مجھ پر کوئی فوقیت نہیں ملے گی میرے برابر آ جائے گا اس کے پاس بھی نہ رہے مجھے بھی نہ ملے کم از کم میں اور وہ برابر تو ہو جائیں یہ حسد اور یہاں پر حسد اپنے حقیقی معنی میں نہیں ہے کیونکہ حقیقی معنی میں یہ ایک مضموم شے ہے یہ استعمال مجازی ہے اور یہ بمانہ غطہ ہے غین با تو آخر میں تھا غب تو یہ رشک کے معنی میں جس کو تنافس بھی کہا جاتا ہے اور یہ امور خیر میں ہوتا ہے غبتا امور شر میں نہیں ہوتا ناجائز ہوگا مثلا ایک شخص ہے بڑا پیسہ اس کے پاس اور پیسہ کہاں سے آ رہا ہے شراب خانے سے آپ رشک کریں کہ کاش ایسا شراب خانہ میرے پاس بھی ہو تو میں بھی اس کی طرح مالدار ہو جاؤں نہیں یہ رشک امور معصیت میں جو کہ ناجائز رشک امور خیر میں ہوتا ہے اور یہاں دو چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ایک علم اور دوسرا مال خالی مال نہیں بلکہ مال کا انفاق لو اڑتی تو جیسا کہ ایک اور حدیث میں لو اور تو مثل ما فلان لفعلت یفعل فلان اگر مجھے دیا جائے جیسے فلان کو دیا گیا مال کی فراوانی تو میں بھی اسی طرح خرچ کروں جیسے وہ خرچ یہ رشک ہے امور خیر میں تو حسد یہاں پر غبطہ کے معنی میں رشک کے معنی میں منافست کے معنی میں ایک دوسرے کی ریس کرنا اور جو خیر اس کو حاصل ہے اس خیر کی جو ہے وہ تمنا کرنا اور خواہش کرنا تو حسد مطلق ناجائز ہے اور غبطہ اور رشک امور معصیت میں ناجائز ہے صرف امور طاقت میں جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور اس کا جو دوسرا راستہ ہے کسی کی آپ نعمت دیکھیں تو جلنے اور کڑنے کے بجائے آپ اللہ تعالیٰ سے خود اس نعمت کی دعا کریں اور سوال کریں یہ نعمت کے حصول کا ایک اقرب راستہ اللہ تو نے فلاں کو دی مجھے بھی عطا فرما علیہ السلام کی سنت بیٹا مانگ رہے تھے نہیں مل رہا تھا مریم کے پاس گئے وہ بے موسم پھل کھا رہے تھے انا لگی کھا یہ کہاں سے مل گئے قالت ہوا میں اللہ اللہ کی طرف سے تو وہیں سوچا کہ یہ بے موسم پھل اللہ نے دیے تو اگر اسے اولاد مانگنے کا موسم میرا بھی نہیں رہا میں بھی بوڑھا ہوں اور بیوی بانج ہے مگر جو اللہ مریم کو یہ پھل دینے پر قادر ہے وہ مجھے اولاد دینے پر قادر اور وہیں دعا کر دی اور اللہ نے قبول کر لی مانا کسی کی نعمت کو دیکھو بجائے جلنے اور کڑنے کے اور اس کے زوال کی تمنا کے آپ فوراً دعا کریں کہ یا اللہ تو نے فلاں کو دے مجھے بھی دے اس حدیث میں آتا ہے کہ بارش دیکھو تو دعا کیا کرو کیونکہ بارش اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے لیٹسٹ ایک نعمت ہے اور اللہ کی رحمت اپنے جوش پہ ہے اور اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے تو آپ مزید مانگیں یا اللہ مجھے فلاں چیز بھی دے فلاں چیز دعا قبول ہوگی تو یہ ایک بہترین راستہ شریعت نے دیا ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا نہیں یہ جلنا اللہ کے فیصلے پر اس کے زوال کی تمنا نہیں کرنا یہ تمنا اللہ کی تقدیر کو تبدیل کرنے کی خواہش بلکہ اس کا حل جو ہے وہ دعا ہے کہ آپ دعا کریں کہ اے اللہ اے فلاں کو یہ نعمت دینے والے مجھے بھی فلاں نعمت ادا فرما اور اس حدیث سے علم کی فضیلت اور عظمت واضح ہوتی ہے کہ علم ایک ایسی شے ہے اس میں خوب ریز کرنی چاہیے کہ فلاں کے پاس علم ہے مجھے بھی مل جائے بلکہ اس سے زیادہ مل جائے زوال کی تمنا نہ ہو اپنے لیے زیادہ حصول کی خواہش ہو یہ علم کی فضیلت ہے جی قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى خضر وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى قال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه وكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال موسى فتاه قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه بارك الله فيك یہ باب ہے موسیٰ علیہ السلام کا جانا خضر کی طرف خضر بے فتح ذات یہ اس کا ایک ضبط ہے دوسرا ضبط بے کثر الخا ہے خضر خضر اور خضر دونوں ضبط جو ہیں وہ ثابت ہیں موسا علیہ السلام کا خضر یا خضر کی طرف جانا سفر کر کے اور اس سفر میں جو مختلف مراحل تھے ان میں سے ایک مرحلہ سمندر میں سوار ہونے کا بھی تھا کتاب العلم میں یہ باغ ماں بہاری لائے ہیں ایک مقصد کے تحت اور وہ یہ ہے کہ طالب علم کے لیے سمندر کا سفر بھی اختیار کر لینا چاہیے اگر طالب علم کے لیے راستے میں سمندر حائل ہو دراصل نبی السلام کی حدیث ہے لا یرکب البحرم اللہ حاج او محتمر غازن فی سبیل اللہ کہ سمندر پر سفر تین افراد کریں ایک حاجی حج کے لیے جا رہا ہے دوسرا محتمر عمرہ کرنے والا اور تیسرا مجاہد فی اللہ یعنی اور مقاصد کے لیے سمندر کا سفر اختیار کرنا اس حدیث کے تحت مکرو قرار دیا گیا ماں بخیر احمد قائم کرنا اس میں یہ تنبیہ ہے کہ طلب علم کے لیے جانے والا بھی در حقیقت مجاہد فی اللہ ہے اور اگر کہیں وہ جانا چاہ رہا ہے کسی کسی محدث کے کے پاس پاس شیخ اور اس تک پہنچنے کے لیے سمندر کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے تو وہ اختیار کرے مانا طلب علم کے لیے جائے خوشی کا سفر ہو سمندر کا سفر ہو پیدل چلنا پڑے سواری پر جانا پڑے موسا علیہ السلام والا جو سفر ہے خضر کی طرف اس میں خشکی پر بھی چلے اور اس میں سمندر کا بھی سفر اختیار کیا اس میں بھوک اور فاقے بھی برداشت کیے حالانکہ موسا علیہ السلام اللہ کے نبی جب وہ طلب علم کے لیے اتنا پرمشقت سفر اختیار کر سکتے ہیں تو ہم تو طلب علم کے زیادہ محتاج ہیں اس لیے ایسی کوئی رکاوٹ طالب علم کی راہ میں نہ ہو اور اگر حصول علم کے لیے سمندر کا سفر اختیار کرنا پڑے تو اختیار کیا جائے بس یہ اصل مقصود امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ وہ اتنی مشقتیں برداشت کر کے خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور ان سے علم کے حصول کی درخواست کی حل تبھی ہو گئے علام تو علم نے مما علم رشدہ اللہ نے جو آپ کو رشد اور ہدایت اور علم دیا ہے میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں آپ کی پیروی کرتا ہوں آپ وہ علم مجھے دیں گے یعنی سفر اختیار کرنے کا یہ ایک مقصد تھا جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ علم آپ مجھے دیں گے وہ تفصیلی قصہ قرآن میں مذکور ہے جس کا ذکر یہاں مقصود نہیں ہے اس سفر کا سبب یہ بنا کہ دو صحابہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حر بن قیس یہ اس واقعے کے ورود کا سبب ہے ان دونوں میں اختلاف ہوا کہ صاحب صاحب موسا کون صاحب موسا کون دراصل ایک اختلاف اور بھی ہوا تھا صحیح مسلم کی حدیث ہے سعید بن جبیر معروف تابعی اور نوف البکالی تابعی ان دونوں کے معاملے ان کا اختلاف یہ تھا کہ صاحب خدر کون ان کا اختلاف کیا ہے صاحب موسا کون صاحب کون ہے یہ ان کا اختلاف تھا سعید بن جبیر کا اور نوف البکالی کا ایک کا موقف یہ تھا کہ صاحب خدر بن عمران علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور صاحب دورات ایک موسا اور تھا اس دور میں موسا بن میشا ایک کا موقف یہ تھا کہ یہ صاحب خدر موسا بن میشا ہے دوسرے کا موقف یہ تھا کہ صاحب خدر موسا بن عمران وہ فیصلہ بھی ہوا اور یہ طے پایا کہ موسا بن عمران صاحب خدر اور یہاں جو اختلاف مذکور ہے عبداللہ بن عباس الحر بن قیس دونوں صحابہ ہیں ان دونوں کے ماں بہن ہوا کہ صاحب صاحب موسا کون عبداللہ بن عباس کا موقف تھا کہ وہ خضر علیہ السلام چنانچہ کوئی تصویر نہیں ہو رہا تھا تو رضی کا عنہ پاس سے گزرے جو کہ عظیم صحابی ہیں اور کاتبین وحی میں سے انہیں عبداللہ بن عباس نے آواز دی کہ آپ آئیے اور اس مسئلے کو حل کیجیے چنانچہ ابئی ابن کعب آئے اور انہوں نے آ کر پوچھا کیا معاملہ ہے سوال یہ کہ حل سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو ہم میں اختلاف قائم ہوا ہے کہ صاحب موسا کون تھے جس کی طرف موسا علیہ السلام سفر کر کے گئے تھے کچھ علم ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کہا کہ جی ہاں سمیت رسول اللہ علیہ وسلم یقول موسا فی ملائم بنی اسرائیل اس جا رجل میں نے حدیث یہ سنی کہ نبی السلام موسا علیہ السلام ایک دفعہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں کھڑے تھے اور علم ان کو دے رہے تھے نصیحت فرما رہے تھے ایک شخص آیا اور آ کر یہ سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ اس زمین کی پشت پر آپ سے بڑا عالم ہے یا آپ سب سے بڑے عالم فرمایا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں اور میں ہی سب سے بڑا عالم انہوں نے جواب اپنے اس علم کی روشنی میں دیا کہ جو قوم جس قوم کے پاس نبی آتا ہے تو وہ نبی ہی عالم القوم ہوتا کیونکہ نبی براہ راست اللہ تعالی کی وہی حاصل کرتا ہے تو اس سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اظہار اعتاب کیا ایک خفگی اور ڈانٹ ڈبڑ کا معاملہ فرمایا کہ تم نے اس علم کو ہمارے سپرد کیوں نہیں کیا ہر قسم کا علم ہمارے پاس آپ نے یہ علم ہمارے سپرد کیوں نہیں کیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب خضر ہمارا بندہ جس کا نام خضر ہے بلکہ بعض روایتوں میں یہ لقب ہے ان کا نام نہیں بلکہ لقب اور صحیح بخاری کے ایک حدیث میں اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس خشک زمین پر بیٹھتے وہ ہری بھری ہو جاتی آس پاس ماحول شاداب ہو جاتا لہلہ اٹھتے کوئی گھاس پھوس خشک ہوتا وہاں بیٹھتے اطراف میں پورا علاقہ لہنہا اٹھتا ہرا بھرا ہو جاتا اور خضر یہ خدرا سے جس کا معنی ہریالی اس لیے ان کو خضر کا لقب دیا گیا کہ جہاں یہ تشریف فرما ہوتے ہیں وہاں کی خشک زمین جو ہے وہ شاداب ہو جاتی ہے اس بنا پر یہ لقب دیا گیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا بندہ خضر آپ سے بڑا عالم ہے اس معنی میں کہ جو علم اس کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں باقی یہ اصل مقصود تھا کہ موسا علیہ السلام کا خدر کے پاس جانا چنانچہ سفر کر کے گئے اور کہا کہ جتنا بھی سفر کرنا پڑے او حقوبہ حقوب حقبہ کی جمع ایک حقبہ اسی سال کا ہوتا لابین فیا احقاب فرمایا کہ میں صدیوں مجھے چلنا پڑے میں چل کے جاؤں گا لیکن خدر کو ضرور ملوں گا کیوں اس سے وہ علم حاصل کرنے کے لیے جو میرے پاس ہے یہ تحصیل علم کا شوق اور یہ اصل اس بات کی اقامت کا مقصد ہے کہ حصول علم کا شوق ہونا چاہیے اس کے لیے تحمل مشاق مشقتیں برداشت کرنا سفر کی صعوبتیں حتیٰ کہ سمندر کا سفر جو خطرہ سے پر ہوتا ہے وہ تک اختیار کر لینا حتیٰ کہ بھوک فاقے سب برداشت کر لینا چاہیے یہ طلب علم کے راستے میں یہ طلب علم اس قدر افضل اور بابرکت شے ہے کہ یہ مشقتیں علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی انہیں برداشت کر لینا چاہیے راجے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی مشقت برداشت کی حتیٰ کہ فاقے سے ہے اللہ تعالیٰ نے نشانی ایک رکھی تھی مچھلی کی نشانی کہ جب یہ آپ سے نکل کر دریا میں کود جائے تو وہیں خضر آپ کو مل جائیں گے راجا موسا خضر موسا ان کے دوست یوشا بن نون یہ ان کے صاحب تھے دوست تھے شاگرد تھے یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک سند میں یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے مابین چار پشتوں کا واسطہ اور ایک میں آٹھ پشتوں کا واسطہ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے نوجوان تھے انہیں موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے گئے تھے اور کھانے کا سامان ان کے پاس تھا چنانچہ مچھلی تھیلے سے نکلی سخرا کے پاس اور سمندر میں کود گئی اور آگے بڑھتے گئے بڑھتے گئے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا تو یوشا نے کہا کہ مچھلی جو ہمارے پاس تھی وہ تو سمندر میں کود گئی اور مجھے بتانا یاد نہیں رہا فرمایا کہ وہی تو نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدر بھی وہیں سے وہیں ہمیں ملنا تھا نہ جب واپس لوٹے اور جہاں وہ مچھلی گئی تھی وہاں راستہ اب تک موجود تھا اور وہیں آس پاس خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی پھر آگے وہ سارا واقعہ جو قرآن نے ذکر کیا وہ ذکر مقصود نہیں ہے اصل مقصود یہ کہ موسا علیہ السلام کا اتنا طویل سفر کر کے جانا خضر علیہ السلام سے علم لینے کے لیے حالانکہ وہ نبی تھے تو ہمیں کس قدر مشقتیں برداشت کرنے کی ضرورت ہے طلب علم کے لیے یہ بات قابل غور اور دوسری بات یہ کہ شیخ سے جو علم مل جائے وہ غنیمت ہے اتنا طویل سفر کیا اور صرف تین علم حاصل ہوئے جسے قرآن نے واقعہ بیان کی اور وہ علم حاصل کر کے واپس لوٹ آئے جو بھی علم ہو وہ قابل قدر ہے سلو سال ہی بعض اوقات ایک حدیث کے لیے بڑے بڑے طویل سفر کرتے ہیں حدیث آگے بھی آئے گی وہاں جو عنوان ہے وہ طلب حدیث کے لیے سفر کرنا طلب دین کے لیے سفر کرنا تو انشاءاللہ وہاں یہ رہلے اور سفر کی بات ہوگی انشاءاللہ جی قال الامام البخاري رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب یہ خالد خالد الحضاء معروف ہیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک کتاب میں میں نے پڑھا ایک صاحب نے لکھا کہ یہ جوتوں کا کام کرتے تھے جوتے کے معنی میں یہ ان کی غلط فہمی خالد حضا ان کا لقب ضرور ہے مگر جوتے کا ان کا کاروبار نہیں تھا ہاں ان کا ایک دوست تھا جس کی جوتے کی صنعت یا کاروبار تھی تھا اس کے پاس یہ بیٹھا کرتے تھے تو اس دوست کی طرف یہ منسوب ہو گئے خالد الحدا یہ اکرما کے شاگرد ہیں اور وہ ابن عباس کے فاتح کی ابن عباس فراتح کے ضمانی رسول اللہ علیہ وسلم بقال اللہ علم الکتاب مجھے رسول اللہ نے اپنے سینے سے لگایا اور ایک دعا دی دعا کیا تھی اللہ علم الکتاب کہ یا اللہ اس بچے کو کتاب کا علم دے دے امام بخاری کا باب بھی یہی ہے باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علم الکتاب اس دعا کا مزداق یہ ہے کہ جس بچے سے یا شخص سے محبت ہو اس کے لیے جو سب سے قیمتی تحفہ آپ دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو علم دیں یہ علم کی کثرت اور حسرت کی دعا دیں اس کو عبداللہ بن عباس اللہ کے نبی ان سے محبت کرتے تھے اور یہ اسی محبت کا سلا کہ آپ نے اپنے سینہ مبارک سے لگایا بھی اور ساتھ یہ دعا بھی دی یہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے اللہ علم الکتاب ہے کہ یا اللہ اس کو کتاب کا علم دے دے یہاں کتاب سے مراد قرآن و حدیث ایک تو لفظ کتاب قرآن اور حدیث دونوں پر بولا جاتا ہے کوئی نسن ثابت ہے الکتاب قرآن بھی ہے الکتاب نبی اسلام کی حدیث بھی ہے اور یہاں یہ دونوں معنی اس لیے ہم نے کیے کہ ایک حدیث میں دعا کے الفاظ ہیں اللہ فقے ہو اللہ فقے ہو فدین اور فقے ہو فقہ فقہ دین جو ہے یہ کتاب و سنت دونوں سے حاصل ہوتی کیونکہ حدیث قرآن کی تشریح ہے اور قرآن کا فہم حدیث کے بغیر ممکن نہیں تو علامہ فقے ہو فدین یہ دعا قرآن و حدیث دونوں پر مشتمل ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا دینا کتاب و سنت کے لیے کس بچے کا سینہ قرآن و حدیث کے لیے کھول دے اور اللہ نے یہ دعا خوب قبول کی جناب عبداللہ بن عباس کتاب و سنت میں فقہ میں بڑی برات اور مہارت جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے حتیٰ کہ ان کا لقب اس امت میں ترجمان القرآن سے معروف ہے یہ لقب کسی اور کو حاصل نہیں کو خود رکھ لے تو الگ بات ہے آج کے دور میں جو شخص جاتا وہ شیخ الاسلام بن جاتا لیکن مشاہیر علماء اور محدثین نے لقب کسی اور کو نہیں دیا ترجمان القرآن یہ عبداللہ بن عباس کا لقب ہے اور یہ اللہ پیارے پیغمبر کی دعا کی قبولیت کا مصداق ہے تو کسی سے محبت ہو اس کے لیے بہترین تحفہ علم کا تحفہ ہے اور علم اور ہدایت کی دعا کا تحفہ ہے جی قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب متى يصح سماع الصغير حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أثان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسل وأرسلت الأذان ترتع فدخلت في الصف ينكر ذلك عليه باب مزا يصح سماع الصغير بچے کا سماع یعنی علم کا سماع بچے کا علم لینا اس کی کون سی عمر معتبر یہ کب صحیح قرار پائے گا یعنی بچے حاضر تو ہوتے ہیں علمی مجالس میں وہ علم کا حصول ان کے لیے کب کس عمر میں معتبر ہوگا معتبر علم عمر کیا ہو سکتی یہ اس دور کی بات ہے جب علم بیان ہوتا تھا اور لوگ سن کر آگے روایت کرتے تھے روایت حدیث بچے کا سماع حدیث اور آگے بیان حدیث اصطلاحی الفاظ ہیں تحمد اور ادا بچے کا تحمل یعنی علم لینا کب معتبر ہے اور آگے اس کا ادا اس علم کو آگے بیان کرنا کب معتبر امام بخاری نے یہ بھاگ قائم کیا کہ بچے کا سماع کب صحیح قرار پائے اس دور میں اس مسئلے کچھ اختلاف تھا امام احمد بن حنبل کا قول تھا کہ ادا اخلا ما یسمع عمر کی تحدید نے بچہ جب جو سنتا ہے اس کو سمجھنے کے قابل ہو جائے جس کو سن التمیز کہا جاتا ہے تو اس کا سماع جو ہے وہ صحیح قرار پائے گا ان کے معاصر تھے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ان کا قول یہ تھا کہ ایک معتبر عمر جو پندرہ سال کی اور یہ قول ایک عجیب قول تھا یعنی پندرہ سال کی تحدید انہوں نے فرمائی اور ان کی دلیل یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر کو برا بن عادب کو پندرہ سال کی عمر میں جہاد کے لیے قبول کیا یہ جب تیرہ سال کے تھے دونوں دونوں ہم عمر تھے جنگ بدر کی تیاری ہو رہی تھی تو یہ دونوں آ گئے ہمیں بھی قبول کیا جائے تو آپ نے ان کو چھوٹا قرار دیا جنگ عہد آ گئے پھر یہ دونوں پہنچ گئے ایک سال بعد دونوں چودہ سال کے تھے آپ نے پھر بھی ان کو رد کر دیا پھر جنگ خندہ کے ایک سال بعد ہوئی اس وقت یہ پندرہ سال کے ہو چکے تھے تو آپ نے قبول کر لی اس کا معنی یہ کہ ایک معتبر عمر پندرہ سال لیکن یہ استدلال بڑا عجیب ہے کیونکہ ان دونوں کا اپنے آپ کو پیش کرنا مجلس علم کے لیے نہیں تھا بلکہ جہاد کے لیے تھا اور جہاد کے لیے اضافی قوت اور جہادی عمر کا تبصر چاہیے علم کا معاملہ اس سے مختلف ہے تو اس سے دلال یہ مکمل نہیں ہوتا اور قابل قبول نہیں اس لیے کوئی تحدید نہیں ہو سکتی کہ بچے کا کس عمر میں سماع معتبر ہو ہاں وہ سن تمیز کو پہنچ جائے ہر بچے کی عمریں اور ان کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں امام اسبہانی ابو محمد عبد اللہ محمد فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ بات سیرت میں موجود ہے کتب سیرت میں یہ پانچ سال کی عمر میں قرآن کے حافظ بن چکے تھے وہ ہر بچے کی تو بصیرت نہیں ہر بچہ پانچ سال کی عمر میں حافظ بن سکے تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے پانچ سال کی عمر میں قرآن کے حافظ بن چکے تھے ابراہیم بن سعید الجوہری ان کا قول ہے کہ مامون جو خلاف بنی امیہ میں سے تھا اس کے سامنے ایک بچہ پیش بنی عباسین ایک بچہ پیش کیا گیا وہ بچہ چار سال کی عمر میں تھا اور اچھے لہن سے وہ قرآن پڑھتا تھا حدیثوں کے متون پڑھتا تھا کہتے بچہ میں نے خود دیکھا چار سال کا لیکن ایک بات اس میں دیکھی کہ کہاں نہیں تھا جا بکا جب اس کو بھوک لگتی تو رو پڑتا تھا جب بچے روتے بھوک لگنے پر رو پڑتا تھا لیکن یہ اللہ نے اس کو بصیرت دی اس لیے عمر کا عمر کی تحدید یہ نسن ثابت نہیں ہوتی اصل چیز عقل اور تمیز ہے جب بچہ ایک بات یعنی فرق کرنے میں کے قابل ہو جائے اور جو بات کی جائے اسے وہ سمجھنے کے قابل ہو جائے اور پھر وہ کوئی علم لیتا ہے تو علم معتبر ہاں یہ علماء کی شرط ہے محدثین کی کہ اس کی ادا جو ہے وہ بلوغت کے بعد تحمل بچپن میں ہوا مگر اس کو روایت اس حدیث کو بالغ ہونے کے بعد کرے پھر وہ معتبر اگر بچپن میں حدیث لی بچپن میں روایت کر رہے تو وہ معتبر نہیں ہے اس کی ادا اور اس کا بیان اور اس کا نشر یہ بالغ ہونے کے بعد کرے جیسے اسے ایک ملحد مسئلہ ایک کافر کا تحمل کافر کو حدیث سنتا ہے اس کو آگے روایت کرے تو وہ قابل قبول ہے یا نہیں اگر بحالت کفر روایت کر لیں تو ناقابل قبول کیونکہ ضروری ہے کہ راوی عادل اور کافر عادل نہیں لیکن اگر اسلام قبول کرنے کے بعد کرتا ہے پھر وہ قابل قبول تو تحمل بحالت کفر ہو لیکن ادا بحالت اسلام ہو تو وہ معتبر قابل قبول اس طرح بچے کا تحمل اگر بلوغت سے قبل ہو لیکن آگے ادا بلوغت کے بعد ہو تو پھر وہ روایت قابل قبول ہے اور معتبر یہاں جو واقعہ آپ نے پڑھا عبداللہ بن عباس کا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ السلام کی زندگی تک حیات مبارکہ تک نہیں ہوئے تھے نا حسد بلوغت کے قریب پہنچ چکا تھا لیکن بالغ نہیں ہوا تھا اصل میں ان کی ولادت ہجرت سے تین سال قبل ہجرت کے بغیر تین سال کے تھے اور نبی رسلم مدینہ میں دس سال رہے وہ آپ کی وفات تک یہ تیرہ سال کے تھے پوری عمر بلوغت کی نہیں ہے بلوغت کے قریب آپ پہنچ چکے تھے اور بہت سا علم آپ نے لیا ایک علم انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ میدان میں نام الوداع کے موقع پر جماعت کرا رہے تھے اور میں پہنچا گدی نے حمارن عطا ہے یہ اطان جو ہے یہ حمار سے بدل واقع ہو رہا اس کو بعض علماء نے بدر الغلط کہا ہے کہ وہ حمار نہیں تھا اتان تھی حمار گدھے کو بولتے ہیں اور گدھی کو بھی بعض لوگ حمارت گدھی کو بولتے ہیں یہ استعمال غلط ہے حمار گدھے کو بولتے ہیں اور مونس جو ہے وہ اتان ہے گدھی یعنی وہ گدھا نہیں تھا بلکہ گدھی تھی تو یہ بدل بدر الغلط ہے گدھی پر سوار یہ وہاں پہنچے نبی اسلام میدان مینا میں جماعت کرا رہے تھے پھر ان کا آنا اور سواری سے اترنا اور گدی کو چرتا چھوڑ دینا خود صف میں داخل ہونا اور نماز پڑھنا اور ساتھ یہ ذکر کرنا کہ رسول اللہ علیہ وسلم بغیر یعنی دیوار کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھ رہے دیوار کا ستھرا نہیں تھا یہ علم بھی بیان کیا علماء نے اس اس خبر پر باب قائم کی اپنے اپنے فہم کے مطابق بعض کہتے ہیں کہ الا غیر جدار ہے غیر سترا تھے اور بعض کہتے ہیں کہ ستھرا تھا مگر وہ جدار کا نہیں بلکہ غیر جدار کا تھا لیکن بار کیف علماء نے اس حدیث سے مسائل کا استخراج کیا امام بخاری نے اس کو پانچ مقامات پر ذکر کیا ہر مقامات مقام پر ایک نئے مسئلے کا استعمال کیا اور یہ جو روایت انہوں نے کی ہے یہ تحمل بچپن میں تھا گو اس کا بیان بعد میں کیا جب بلوغت کے بعد یہ بہرحال بچپن کی عمر معتبر ہے اس میں کسی خاص عمر کا تعین درست نہیں ہے بس بچہ تمیز کے قابل ہو اور جو بات کی جائے اس بات کو سمجھنے کے قابل ہو پھر وہ کسی حدیث کو یا کسی علم کو لیتا ہے اور بلوغت کے بعد اس کو بیان کرتا ہے تو پھر وہ معتبر قرار پائے جی قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دل یہ محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں اور جو واقعہ نقل کر رہے ہیں اس وقت ان کی عمر پانچ سال تھی خود انہوں نے سراہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم کے ہاں گئے اور یہ بچہ بھی آپ کو نظر آیا اللہ علیہ وسلم بچوں سے یعنی دلجوئی فرمایا کرتے تھے اور ان سے ملادفت کیا کرتے تھے شفقت اور نرمی کا برتاؤ کیا کرتے تھے آپ وضو فرما رہے تھے اور یہ بچہ محمود ربی جو پانچ سال کا تھا آپ کو وضو کرتا ہوا دیکھ رہا تھا اور آپ کے سامنے بیٹھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ تفنن یا دلجوئی کے کلی اس کے منہ پہ کر دی جو کلی کا پانی آپ نے نیچے گرانا تھا وہ اس کے منہ پہ آپ نے گرایا یہ ایک تفنن تباہ کہہ لیجیے بچے سے ملازفت اور ایک شفقت اور پیار کا انداز کہہ لیجیے محمود کہتے ہیں کہ مجھے وہ کلی یاد پانچ سال کا تھا مجھے وہ کلی یاد اور یہ بھی یاد ہے کہ من دل من آپ کے پاس ڈول رکھا ہوا تھا جس ڈول سے پانی نکال کر آپ وضو کر رہے تھے یہ دو تین چیزیں ان کو یاد تھی اور انہوں نے یہ حدیث بلوغت کے بعد بیان کی بار کے پانچ سال کی عمر تو پانچ سال کی عمر کا جو علم کا تحمل ہے وہ بھی معتبر چنانچہ انہوں نے جو چیز دیکھی اور جو چیز سمجھی اسے ذہن میں محفوظ رکھا اور اس کو آگے بیان کیا عقل تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھا تھا مجھا بھی وجہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کلی یاد ہے وہ کلی آپ نے میرے منہ میں میرے چہرے پر کی تھی وہ ان ابن خم سے نیند اس وقت میں پانچ سال کا تھا من دل ون یہ مجا سے متعلق ہے من دل ون جار مجرو مجا کے متعلق ہے کہ وہ کلی آپ نے ڈول سے پانی اپنے منہ میں بھر کے وہ کلی فرمائی تھی تو پانچ سال کے بچے نے ایک علم نشر کیا ہے اس علم پر بھی جو خبر دی ہے اس پر بھی کئی مسائل کا حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس والحر بن قيس بن حسن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سهل السبيل إلى لقي هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملك من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه جي امام بخير رحمه الله باب باب الخروج في طلب العلم طلب علم کے لیے گھر سے نکلنا اور سفر اختیار کرنا یہاں بھی وہی قصہ جو ابھی چند منٹ پہلے گزرا موسا اور خضر علیہ السلام کا موسا علیہ السلام کا ان کی طرف جانا سفر اختیار کر کے اسی سفر سے اس ہے کہ طلب علم کے لیے گھر سے نکلنا چلنا یا سفر یا سواری استعمال کرنا یہ ایک امر مطلوب ہے دین فہمی کے لیے اور دین کے حصول کے لیے اس میں پہلا استدلال موسی علیہ السلام کے واقعے سے اور یہ استدلال سب سے اہم اس لیے کہ موسی علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور جب ایک نبی طلب علم کے لیے جا سکتا ہے اور سفر اختیار کر سکتا ہے تو یہ حاجت غیر نبی کی کتنی ہوگی یعنی ہم جیسے لوگوں کی جن کے پاس علم کی انتہائی کمی ہے تو ہم جیسوں کو اس سے زیادہ طلب علم کے لیے خروج اور سفر اختیار کرنا چاہیے ہمیں اگر علم ہو کسی مقام پر کسی عالم کا کسی محدث کا تو سفر اختیار کر کے اس کی طرف جانا یہ شرعی اعتبار سے ایک انتہائی مطلوب امر تاکہ اپنے آپ سے جہل کو دور کر سکے اور اس سے قبل اس خروج کا اجر اللہ تعالیٰ سے حاصل کر سکے نبی اسلام کی حدیث ہے من صالح کا طریقہ جلتا نظفی علم اللہ طریقہ ادھر جن جو شخص گھر سے نکلے اور اس کا مقصد طلب علم اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان فرما دیتا صرف اس سفر پہ اس کا چلنا اس نیت کے ساتھ کہ میں علم طلب کروں اب مثال کے طور پہ وہاں تک پہنچ نہیں سکا اس محدث کو پا نہیں سکا یا پہنچتے پہنچتے وہ فوت ہو گیا یا آپ کو راستے میں چلنے والے کو موت آ گئی لیکن سفر اختیار تو کر چکے اس کا سلا بھی جنت یہ شریعت کی برکت اور سماعت ہے کہ یہاں اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے کوشش پر کوشش کامیابی پر نہیں ہاں کامیابی اگر ہو جائے تو اجر مستضاد اگر محدث کو پا لیا اس سے حدیثیں لے لی سو حدیثیں ہزار حدیثیں تو یہ تو ایک بے تحاشا علم ہے اضافی اجر لیکن محدث کو نہیں پا سکا صرف گھر سے نکلنا چلنا اس کا اجر بھی جنت کی صورت یعنی شریعت میں اجر کی عطا جو ہے وہ کوشش صرف کرنے پر ہے نہ کہ منزل کو پا لینے پر اور اگر کوشش کر کے منزل کو پا لیا تو یہ مزید اجر و ثواب کا باعث ہو امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور حصے دلال سیدنا جابر کے واقعے سے کیا جابر بن عبداللہ مصیرت شہر کہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما ایک مہینہ سفر کر کے گئے مدینہ سے شام تک عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد عبداللہ بن انیس ایک اور صحابی یہ ہے نہیں تھے اور جو عبداللہ جابر عبداللہ کا قبیلہ ہے اس کے یہ حلیف تھے تو ان کے پاس گئے شام فی حدیث واحد ایک حدیث کو حاصل کرنے کے مدینہ سے شام گئے عبداللہ بن انیس کے پاس ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے حدیث کا موضوع احساس تھا انہیں معلوم ہوا کہ حدیث اللہ کے نبی نے فلاں مجلس میں بیان کی تھی حدیث القصاص حدیث ان کو پہنچ گئی لیکن وہ سوچتے ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے سنی کیوں نہ براہ راست ان سے سن یہ ہے طلب علو فی الاسناد سند علی کا حصول جو کہ محدثین کا ایک تمیز بھی تھا اور ان کا شوق اور ذوق بھی تھا یہی بن معین جب بستر مرد پر تھے آخری سانسیں گن رہے کسی نے پوچھا ماں تشتہی کیا چاہتے ہیں مقصد یہ تھا کہ مریض ہے دل خراب ہو رہا ہوگا کھانے کو کچھ پینے کو جی چاہ رہا ہوگا کیا جی چاہ رہا ہے فرمایا کہ دو چیزیں بیت الخالد مسند الحال خالی گھر مل جائے جہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو توجہ تقسیم کرنے والا نہ ہو تاکہ اکیلا بیٹھ کر وہاں حدیثوں پر غور کروں مسائل کا استعمال کروں علم کے لیے علم پڑھنے کے لیے خالی گھر مل جائے دوسرا عالی صنعت ابھی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں مقام پر سفر کر کے جانے سے صنعت عالی حاصل ہو سکتی ہے تو اس مرض کے باوجود ابھی چلنے اور جانے کو تیار یہ محدثین کا ذوق اور شوق اور اس میں ان کے عجیب و غریب واقعات بھی جابر رضی اللہ اسی حدیث کو اس صحابی سے سننے کے لیے جو براہ راست اللہ کے نبی سے سن چکے تھے مدینہ سے شام گئے ایک مہینے کا سفر طے کر کے سند عالی کو پانے کے لیے تاکہ میرے اور نبی السلام کے درمیان اس حدیث کے تعلق سے واسطہ کم ہو جائے اور مجھ کو اور اللہ کے پیغمبر کا قرب حاصل ہو جائے سند علی کا معنی کیا ہے قرب کا حصول اور یہ حدیث کا بحمد للہ تمیز ہے اس لیے شاعر نے کہا عہد الحدیث ہے ہم عہد النبی ہے وہ علم یا صاحب ہو نفسا ہو انفاظ ہو صاحب کہ عہد الحدیث ہی در حقیقت عہد النبی اہل حدیث در حقیقت اہل نبی اگرچہ انہیں نبی اسلام کی ذات کی صحبت کا شرف نصیب نہیں ہوا لیکن نبی اسلام کے سانسوں کے دن رات کے ساتھی آپ کا حدیث بیان کرنا یا آپ کی سانسوں کی طرف اشارہ آپ کی حدیث بیان کرنا تو وہ حدیثیں دن رات پڑھتے ہیں دن رات آپ کی سانسوں کے ساتھ ہی آپ کی ذات کی صحبت نہیں مل سکی لیکن سانسوں کی صحبت دن رات حاصل ہے اس لیے آد الحدیث ہی در حقیقت آد النبی یہ سفر بڑے قابل قدر ہوتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا سفر جناب جابر کا سفر عبداللہ بن انیس کے پاس ایک حدیث قصاص کے لیے وہ حدیث قصاص حقوق العباد کے تعلق سے جس کا خلاصہ ایک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا اور بندوں کو پکارے گا اور کہا کہ اے بندو جن پر جن کو جنت کا داخلہ دکھائی دے اعمال کی کثرت نیکیاں ڈھیر لگے ہوئے اور جنتی ہونا یقینی نظر آ رہا ہے تم جنت میں نہیں جا سکتے اگر کسی جہنمی کا تم پر حق ہے تو میں نے اس حق کا تصویہ کرنا ہے پھر جاؤ کسی کا مال چھین لیا کسی کی غیبت کر دی گالی دے دی حالانکہ تم جنت یہ وہ جہنمی یہ نہیں کہ جہنمی بھاڑ میں جائے نہیں میں نے تم دونوں کا انصاف کرنا وہ جہنم میں نہیں جائے گا اور تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تصویہ نہ ہو اس حق وہ تصویہ ہو یہ کساس اللہ تعالیٰ عدل قائم کرے گا انصاف قائم کرے گا اور پھر اس عدل کی اور کساس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی صحابہ نے پوچھا ابھی آپ نے بتایا کہ ہم نے قیامت کے دن خالی ہاتھ تھا تو قصاص کیسے قائم ہوگا بدلہ کیسے دیں گے فرمایا کہ قیامت کا بدلہ روپے پیسے سے نہیں بلکہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم سے ہوگا اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا یہ حدیث قصاص معروف ہے مسند احمد میں ہے اور کتاب و سننا ابن عاصم کی کتاب اس میں بھی صحیح صنعت کے ساتھ ہے تو اس حدیث کو لینے کے لیے جناب جابر شام گئے تھے عبداللہ سے جا کے پہنچے ملاقات کی اندر نہیں گئے بلکہ دروازے پر کھڑے کھڑے حدیث سنی تاکہ آنے کی ایک ہی نیت ہو اور یہ اسی نیت کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ اور وہ حدیث سن کر واپس مدینہ آ گئے ایک ماہ جانے کا ایک ماہ آنے کا ایک حدیث کی خاطر صحیح بخاری میں امام عامر شاہ بھی رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث دو لائنوں کی دو سطروں کی حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں خود ہمیں دونوں شہید فخر کن نرحد المادون ہو عید المدینہ یہ حدیث تم لے لو کسی قد و کاوش کے بغیر کسی محنت کے بغیر ہم تو اس سے بھی چھوٹی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مدینے جایا کرتے تھے اور یہ بات بغداد کی یعنی بغداد سے مدینے جایا کرتے تھے اتنا طویل سفر اختیار کرتے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اس کی جتنی قدر کریں وہ کم ہے کہ یہاں ہم بیٹھے بیٹھے ہزاروں لاکھوں حدیثیں حاصل کر سکتے ہیں بے توفیق اللہ تعالیٰ بس ضرورت یہ کہ ہمتیں جوان ہوں حدیثوں کو پڑھیں سمجھیں مطالعہ کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں محدثین کے بہت سے واقعہ امام ابو حاتم راضی فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث کی طلب کے لیے تین ہزار میل پیدل سفر کیے تین ہزار کسی نے کہا کہ تین ہزار میل پیدل چلنے کے بعد پھر چھوڑ دیا فرمایا نہیں پھر گننا چھوڑ دیا پیدل پھر بھی چلا چلتا رہا لیکن پھر شمار کرنا چھوڑ دیا بقی مخلت مخلد سے دیار اندلس وہ فرماتے ہیں وہ طلب حدیث کے لیے تین بر آزموں میں گئے تین بر آزم کون کون گئے حالانکہ جہاز بھی چلتے ہیں اس میں بر اعظم ایشیا گئے اور بر اعظم یورپ گئے بر اعظم افریقہ گئے نہ گاڑی تھی نہ کوئی جہاز کا دور تھا سواری یا پیدل تین بر اعظم گھومے طلب حدیث کی امام بخاری رحمۃ اللہ نے جہاں کسی محدث کا علم ہوتا وہاں پہنچتے بلکہ بڑی محنت کی ہم نے پہلے درس میں بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلب علوم کیا ہے ہم نے ایک مثال دی تھی کہ ان راویوں تک پہنچے جو کے راوی اور ناقل امام مالک کے تاکہ امام مالک تک ایک ایک واسطے سے پہنچے حالانکہ بیٹھے بیٹھے دو واسطوں سے حدیثیں مل رہی تھیں امام احمد سے امام حمیدی سے دو واسطوں سے امام مالک تھے لیکن سفر کر کے گئے امام تنیسی کی طرف اور ابو زبیر کی طرف مدینہ سفر کر کے گئے تاکہ امام مالک تک ایک واسطہ بن جائے کہ صنعت علی کا حصول تو یہ رحلات محدثین کے بڑے قابل قدر ایک محدث کا قول ہے ان اللہ یرفع البلاء یرفا برحت اصحاب الحدیث اللہ اس امت کی بلاؤں کو مصیبتوں کو ٹالتا ہے ان طلبہ کے سفروں کی برکت سے جو ان کے قدم اٹھتے ہیں طلب حدیث کے لیے ان قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس امت کی مصیبتیں ڈالتا ہے اگر یہ طلبہ نہ ہو یہ مدارس نہ ہو یہ مشائق نہ ہو پتہ نہیں امت کن فتنوں کا شکار ہو کن مشاکل میں گر جائے وہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان طلبہ کے سفروں کی برکت سے اللہ تعالیٰ امت کی آزمائشوں کو ٹال دیتے ہیں نبی السلام کی حدیث فائدے سے خالی نہیں ہوگی نہ رجال جامع ترمزی میں ان رجال یہ اتون فین اتو کم فستا بہم خیر میری امت کے کچھ لوگ چاروں طرف سے آئیں گے اختار العرض سے مشرق سے مغرب سے شمال اور جنوب سے نوجوان آئیں گے بچے آئیں گے تمہارے پاس آئیں گے تفقو فی دین کے لیے دین سمجھنے کے لیے حدیثوں کی طلب کے لیے فعین اتوکم کم فستاؤس بہم اگر تمہارے پاس آئیں تم ان کو دیکھو تو ان کی خیر خواہی کرو ان کی ضیافت کرنا مہمان نوازیاں کرنا اور ان کا اہتمام کرنا یہ نبی السلام کی حدیث ہے اور آج بہت سے جو سعودی علماء اس حدیث کو پیش کرتے ہیں جو طلبہ ہمارے پاس آ رہے ہیں افریقہ سے یورپ سے ایشیا سے طلب حدیث کے لیے سعودی جامعات کے لیے یہ طلبہ بڑے اکرام اور بڑے اعزاز کے مستحق ہیں اور یہ نصیحت سب کے لیے طلبہ کو آپ دیکھیں ان کا اکرام کریں کہ پیارے پیغمبر کی وسیعت ہے ابو سعید خدری اگرچہ اس کی صنعت ضعیف ہے جب کسی طالب علم کو دیکھتے فرماتے کہ مرحبا بے وسیعت رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کے پیغمبر کی وسیعت ہو مرحبا خوش آمدید خوش آمدید اس کا استقبال کرتے تھے جی قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل من علم وعلم حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا فأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلها فذلك مثل من فقوه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء فالصفصف المستوي من الأرض أحسن بارك الله فيك باب فضل من و علم اس شخص کی فضیلت جو علم حاصل کرتا ہے اور آگے تعلیم دیتا ہے خود پڑھتا ہے اور آگے پڑھاتا ہے اس شخص کی فضیلت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت ایک حدیث نقل کی ہے جو علم کے تعلق سے ایک بڑی عظیم مثال پر مشتمل اور یہ مثال یعنی علم کی مثال زمین کے ساتھ ہے اس زمین کے جو مختلف گوشے یا حصے ہیں اسی طرح اہل علم یا لوگوں کے مختلف گوشے اور حصے ہیں ہم حدیث کا پورا ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ الفاظ مشکل استعمال ہوئے ہیں امام بخاری کے شیخ محمد بن علا ابو قریب ان کی کنیت تھی امام بخاری نے بڑا ان سے علم لیا اور امام زاہب نے نقل کی ہے کہ کوفہ میں ان کے واسطہ سے تین لاکھ حدیثیں گردش کر رہی تھی تین لاکھ حدیثیں کوفہ ان کے واسطہ سے گردش کر رہی تھی اور ان کے شیخ حماد بن اسامہ ابو اسامہ ان کی کنیت ہے اپنی انگلیاں دکھایا کرتے تھے یہ انگلیاں دکھایا کرتے تھے ہم تو دکھاتے ہیں وکٹری کا نشان پتہ نہیں کون سی وکٹری مگر وہ انگلیاں دکھاتے تھے فرماتے تھے کتب تو اس بائی یا ہاتھ ہی نہیں میں اطالف حدیث میں نے ان دو انگلیوں سے ایک لاکھ حدیث لکھی ان دو انگلیوں سے ایک لاکھ حدیث جو ہے وہ لکھی کتنے بڑے شرف کی بات ہے کیا بھاؤ رڑ کر یہ ان کا سلا ہو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زبانوں پر مہر لگا دے گا اور یہ آزاد بولیں گے کہ انگلیاں کیا شہادت دیں گی کیا گواہی دیں گے اور کیا ان کے ہوں گے یہ ہے ہمارے آبا محدثین جن پر ہم کو فخر ہے اور یہ قابل فخر ہماری تاریخ کا حصہ ہے حدیث کے رام ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ یمنی صحابی تھے عبداللہ بن قیس ان کا نام تھا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بھی من الخدا والعلم کہ اللہ نے جو مجھے علم اور ہدایت دے کر بھیجا اس کی مثال سنو یعنی میرے علم کی اور ہدایت کی مثال کیا ہے کہ مسل الغی سے اس کی مثال بارش کی سی ہے اور بارش بھی کم نہ الکثیر زیادہ بارش خوب بارش اصاب اردن جو کسی زمین پر برسی الغیث یہ یہ غیث بارش کا برس نہ زمین پر خوب بارش برسے اور کسی زمین پر وہ گرے اور برسے فقان اب کچھ زمین تو ایسی تھی جو بڑی صاف ستھری بڑی عمدہ نقی ہے اور ایک حدیث میں طیبہ کے الفاظ بھی اور طیبہ اس کی تفسیر ہو سکتی بہت ہی عمدہ زمین تھی بہت ہی عمدہ زمین پر کچھ بارش برسی اس زمین نے کیا کیا قبل دل ماں اس پانی کو جذب کر لیا قبول کر لیا فام بتا دل کلا بل اش بل کثیر اور گھاس اور بوٹیاں وغیرہ خوب اگا دی الکلا گھاس کو بولتے ہیں وہ گھاس جو ہری بھری بھی اور خشک بھی ہر طرح کی گھاس اور اگر ہری بھری گھاس ہو صرف اس کو عشب کہا جاتا ہے عشب اور اگر صرف خشک گھاس ہو اس کو حشیم کہا جاتا ہے الحشیم الحشیم خشک گھاس اور العشب ہری بھری گھاس الکلا دونوں طرح کی گھاس بھی اور ہری بھری بھی اب پانی برسا زمین کے ایک حصے نے جو بڑی عمدہ حصہ تھا اس پانی کو قبول کر لیا جذب کر لیا اور جناب گھاس بھی پیدا ہوئی بوٹیاں رنگوریاں پیدا ہوئیں پودے پیدا ہوئے زمین شاداب ہو گئی دہلا اٹھی وکان اپنی آجاد اور کچھ زمین ایسی تھی جہاں پانی برسا وہ اجادب تھی اجادب یہ اجادب جدب کی جمع ہے اور اجادب کا معنی سخت زمین پتھریلی جو پانی جذب کرنے کے قابل نہ ہو لیکن پانی کو جمع کرنے کے قابل پتھریلی زمین ہے اونچے نیچے ٹیلے ہیں اب ان کے بیچ میں پانی کھڑا ہو زمین جذب نہیں کر رہی لیکن پانی ٹہر ضرور گیا یہ دوسری زمین میں نہ آزاد اجاد یعنی ایسی زمین جو سخت جو پانی کو روک تو سکتی ہے پانی جذب نہیں کر سکتی اجاد جذب کی جمع ہے اور یہ جمع اللہ غیر القیاس ہے قیاس ہے اجدب اجدب کی جمع اجادب ہونی چاہیے لیکن یہ جمع سوائی کہلاتی ہے یعنی عرب نے اجادب کو جدب کی جمع کے طور پر ذکر کیا ہے تو ان کے سما کو ہم نے لے لیے ورنہ قیاس یہ تھا کہ اجادب اجدب کی جمع ہونی چاہیے لیکن اجدب یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا اب وہ جو ٹیلے والی زمین پتھریلی اس نے پانی روک تو لیا جذب نہیں کیا اب ظاہر ہے کہ پھر گھاس پیدا نہیں ہوگی پھر کیا ہوا پانی رک گیا فنفع اللہ اللہ نے اس پانی سے لوگوں کو نفع دیا فشارے ہو لوگ وہاں پہنچے اس پانی کو پیا بھی بس دوسروں کو پلایا بھی بس ہو اور کھیتی باڑی بھی کر لی پانی رکا ہوا ہے کام آ گیا تیسری زمین وہ اصابت بھی نہ اور کچھ بارش کا پانی ایک اور زمین پر برسا ان وہ ایک صاف صاف زمین تھی سخت اور زمین نہ پانی جذب کرنے کے قابل نہ پانی روکنے کے قابل پانی برس رہا اور بہ بہ رہا رہا آگے جا رہا لا تم سے لا تم میں تو کھلا نہ وہ زمین پانی کو روک رہی ہے اور نہ وہ زمین گھاس وغیرہ اگا رہی فضا لے کے مسل فقو حفیظ اللہ نفاحما فاحث اللہ فاحمہ یہ مثال ہے لوگوں کی علم کے تعلق سے مانا لوگوں کے بھی یہ تین قسم کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کی مثال اس زمین کی سی ہے جو زمین بڑی عمدہ ہے نرم ہے اور پانی جذب کر رہی ہے اور پانی سے سیراب ہو رہی ہے اور گھاس وغیرہ پیدا کر رہی ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے خود بھی پی رہی ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا رہے یہ ایک قسم کے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے سامنے علم کی بارش کتاب و سنت کی بارش ہوتی اور وہ علم طلب کرتے اس زمین کی طرح جو پانی کو پی رہی ہے علم کو طلب کرتے اپنے اندر علم کو جمع کرتے اور پھر آگے بیان بھی کرتے وہ زمین جو آگے گھاس اگا رہی ہے فصلیں اگا رہی ہے خود بھی مستفید ہو رہی ہے اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچا رہی ہے یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں وہ لوگ جنہوں نے علم طلب کیا خود استفادہ کیا علم سے بھر گئے اور آگے لوگوں کو وہ علم پہنچایا ان تک منتقل کیا خود بھی مستفید ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچا رہے ہیں یہ ایک طرح کے لوگ دوسرے لوگ وہ ہیں جن کی مثال اس زمین کی سی ہے جس میں سختی ہے وہ زمین جذب نہیں کر رہی لیکن پانی کو گھیر رہی ہے اونچے نیچے ٹیلے ہیں پانی وہاں پر جمع ہو رہے ہیں گھیر رہے خود مستفید نہیں ہو رہی لیکن پانی کو جمع کر لیے اب لوگ آئے اس پانی کو پی رہے ہیں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ آئے اس پانی کو لے کر منتقل کر کے آگے کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم جو ہے وہ حاصل تو کر لیا لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں مگر خود اس علم سے استفادہ نہیں کر سکے اور تیسری قسم ان لوگوں کی اس زمین سے ان کی مثال جو زمین سخت ہے لیکن اس میں نشیب و فراز نہیں بالکل ایک ہموار برابر کی زمین پانی برس رہا ہے اور وہاں سے بہتا جا رہا ہے نہ وہ رکتا ہے اور نہ وہ زمین جذب کرنے کے قابل یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن و حدیث کی بارش ہوتی ہے نہ وہ خود طلب کرتے ہیں اور نہ اس کو سمیٹتے ہیں کم از کم لوگوں تک پہنچاتے ہیں علم سے کوئی تعلق ہی نہیں کوئی تعلق ہی نہیں فرمایا کہ یہ مثال زمین سے زمین کے تین ٹکڑوں سے ان لوگوں کی ہے جن کے سامنے قرآن حدیث کا بیان ہوتا ہے سب سے افضل وہ ہیں امام بخاری کے کے مطابق فضل من عالم علم جو خود حاصل کرے اور آگے لوگوں کو تعلیم دے اس کی مثال اس زمین کی سی ہے جو پانی جذب کر کے خود بھی سیراب ہو اور آگے فصلیں پیدا کر کے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچے تو یہ لوگ ہیں جن کے علم کی تاثیر لازم بھی ہے متعدی بھی خود بھی سمیٹ رہے ہیں اور آگے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یہ لوگ در حقیقت شرف کے قابل ہیں اور اللہ کے ہاں اجر جزیل اور ثواب کثیر کے مستحق ہیں یہ قائم قائم سب سب یہ قرآن کی آیت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی عادت جب کوئی ایسا لفظ جو حدیث میں آئے اور روز قرآن میں بھی کہیں ہو مشکل ہو تو اس کی تفسیر وہ کر دیتے ہیں کہ یہ یہ قان کی تفسیر ہے اور سب سب کی تفسیر کیا ہے المستوی من الارض کہ سیدھی زمین جو اپنے حدیث میں پڑھی یہ تاہا کی آیت ہے جس کی تفسیر امام بخاری نے فرمائی ہے یہ قیلت الماء اس کو بعض علماء نے تحریف قرار دی ہے قیلت کوئی لفظ نہیں ہے یہ قابلت لفظ ہے تو قیلت یہ تحریف لفظی تحریف ہے اصل قابلت ہی جنہوں نے قیلت کہا ہے انہوں نے قیلت کا معنی قبول سے ہی کیا ہے کہ وہ زمین پانی کو قبول کرتی ہے جذب کرتی ہے اور آگے پھر فصلیں پیدا کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی وقت آپ کا ہو گیا اسی پر اتفاق کرتے ہیں سبحان اللہ